مسروق نے بیان کیا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور یہ شعر پڑھا عفیفہ اور بڑی مند ہیں ان کے متعلق کسی کو شبہ بھی نہیں گزر سکتا آپ غافل اور پاک دامن عورتوں کا گوشت کھانے سے کامل پرہیز کرتی ہیں اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیکن اے حسان تو ایسا نہیں ہے بعد میں میں نے عرض کیا آپ ایسے شخص کو اپنے پاس آنے دیتی ہیں اللہ تعالیٰ تو یہ آیت بھی نازل کر چکا ہے کیا اور جس نے ان میں سے سب سے بڑا حصہ لیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نابینا ہو جانے سے بڑھ کر اور کیا عذاب ہوگا پھر انہوں نے کہا کہ حسان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کے حجف کا جواب دیا کرتے تھے کیا یہ شرف ان کے لیے کم ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار سات سو چھپن